پھر ہدہد نے زیادہ دیر نہیں لگائی اور آ کر کہا کہ میں نے ایسی معلومات حاصل کی ہیں جن کا آپ کو علم نہیں ہے اور میں ملک سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں